مفتی اعظم دین خیر الورا جلوہ شان عرفان نہیں پڑے کسی اور سے پڑے گا مفتی عاد شان مفتی دین خیر الورا جلو ایشان شان احمد رضا دید احمد رضا ہے تمہیں دیکھنا ذات احمد رضا کا ہو تم آئینہ گو میسر نہیں دیتے حامد رضا تم سلامت رہو میرے حامد نما کیا کم کیسے ہو حق تم مقتدا کیا کم کیسے ہیں حق یہ مقتدا مقتدا یعنی حق کرتے ہیں ابتدا تدایان حق کرتے ہیں اقتدا ظفرنا بعین رقل مصطفى مصطفاه من الله نال الرضا یعنی ان کا بدا رب کا پیارا ہوا یعنی ان کا بدا رب کا پیارا ہوا اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کی رضا اس لیے کہ یہ ہے مصطفیٰ کی رضا ان کی مدحت کو میں کس سے مانگوں زبان کیا مقام سریا بتائے سرا ان کی مدحت کو میں کس سے مانگوں زبان کیا مقام نے سریا بتائے سرا احمد نوری کے ہے یہ مظہر تمام یہ ہے نوری میاں نوری ہر ہر ادا نور کی میں پلاتے ہیں یہ روز و شب جس کو پینا ہو آئے ہے میں خانہ ہوا جس کو پینا ہوا ہے میں خانہ ہوا ہے بہت علم والے کی اور پیر بھی آنکھوں دیکھا نہ تم سانا کانوں سنا آنکھوں دیکھا نہ تم سا نہ کانوں سنا دشمنوں عاشقوں کے جگر ان سے ٹھنڈے رہیں دشمنوں کے دشمنوں پر رہیں بن کے شکل خدا وہ جلیں گے ہمیشہ جو تجھ سے جلیں مر کے بھی دل جلوں کو بھی نہ چین آئے گا مر کے بھی دل جلوں کو نہ چین آئے گا ان کے حاصل پہ وہ دیکھو بجلی گری وہ جدا دیکھ کر وہ جرا وہ جلا وہ جڑا دیکھ کر وہ جنا وہ جڑا عاشقوں کے جگر ان سے ٹھنڈے رہے دشمنوں پر رہے بن کے بنتے بذاد دعا انسی اجمعہم استجب ربنا یا مجھے بعا اور ہوں گے جنہیں تجھ سے لالچ ہو کچھ تیرے اختر کو کافی ہے تیری رضا لوگ لوگ جی آبے